حماد بن مسعدہ نے یزید بن ابی عبید سے اور انہوں نے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ کوشش کر کے مسجد نبوی میں اس جگہ نفلی نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کی کوشش فرماتے تھے اور یہ ممبر اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راستے کے برابر فاصلہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پینتیس